تو کہا ہے کہ انظر میں ہیں مگر قامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں پھر جب آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا